یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا یہ کون سے شاہ بالا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا یہ آج کیوں ہے یہ آج کیوں گئے شایاتی بندھے ہوئے سارے یہ آج کیوں گئے شایاتی بندھے ہوئے سارے یہ آج کیوں گئے شایاتی بندھے ہوئے سارے یہ کس شاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مر مرحبا بولو مر ابا بولو مر ابا یہ آج تارے زمین کی طرف ہے کیوں مائل یہ آج تارے زمین کی طرف ہے کیوں مائل یہ آسمان سے پر ہم ہے نور کیوں نازل یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مر بولو مر مرحبا مر بولو مر بولو مر رسولونی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں رسول اونی کا تو مجدہ سنانے آئے گئے کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں یہ کس شہنشاہ وعدہ کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا سنو گے لانا زبان کریم سے نوری گے لا نصبان کری اسے نوری یہ پیسوں جوت کے دریا بہانے آئے ہیں یہ کس شن شاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا انہیں خدا نے کیا اپنے ملک کا مالک انہیں خدا نے کیا اپنے ملک کا مالک انہیں کے قبضے میں شاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مر مرحبا بولو مر مرحبا بولو مرحبا بولو مر جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے خزانے لوٹانے آئے ہیں یہ کس والا کی آمد آمد ہے بولو مر ابا بولو مر بولو مر بولو مر بولو مر بولو مر یہی تو سوتے ہوں کو جگانے آئے گئے یہی تو سوتے ہوں کو جگانے آئے گئے یہی تو روتے ہوں کو ہنسانے آئے گئے کسنشا شاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا کریم سے ہے اور یہ روف ہے اس روف سے ہے اور یہ رحیم ہے اس کہ گرتے پرتوں کو سیدھے لگانے آئے ہیں والا کی آمد آمد ہے بولو مر ابا بولو مر ابا بولو مر بولو مر بولو مر بولو مر کے یہ ان کو اٹھانے آئے ہیں یہ کس شن شاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مر بولو مر آبا مر ہبا بولو مر ابا بولو مر آبا عجب کرم ہے کہ خود مجرموں کے حامی ہیں عجب کرم ہے کہ خود مجرموں کے حامی ہیں گناہ گاروں کی یہ بخشش کرانے آئے ہیں یہ کس شہن شاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا مرحبا بولو مرحبا مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا سرکار کی آمد مرحبا سردار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا لجپال کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا وہ یور کی آمد مرحبا اول کی آمد مرحبا آخر کی آمد مرحبا ظاہر کی آمد مرحبا باطن کی آمد مرحبا نبی کی آمد مرحبا حامی کی آمد مرحبا حامی کی آمد مرحبا یاور کی آمد مرحبا آلہ کی آمد مرحبا اولا کی آمد مرحبا بالا کی آمد مرحبا ملجا مل جا کی آمد مرحبا ماوا کی آمد مرحبا آمین کی آمد مرحبا صادق کی آمد مرحبا باشیر کی آمد مرحبا آمد مرحبا داعی کی آمد مرحبا سیراج کی آمد مرحبا مونیر کی آمد مرحبا حبیب کی آمد مرحبا طبیب آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا آقا کی ولادت مرحبا آقا کی ولادت مرحبا آقا کی ولادت مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا نصیب تیرا چمک کوٹھا دیکھ تو نوری نصیب تیرا چمک شاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مر ابا بولو مر ابا بولو مر ابا بولو مر ابا ہماری ویب ڈاٹ کام کی پیشکش